السلام علیکم خواتین و حضرات information systems series C S five zero seven lecture number twenty four Mujahid عشائی کے ساتھ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے تفصیل سے سسٹم انالسس اور ڈیزائن کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور اس گفتگو میں ہم نے سمبلس جو استعمال ہوتے ہیں ان ٹولز میں جو کہ ڈیزائن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ان کا بھی کچھ ذکر کیا گیا تھا آج کے لیکچر میں ہم ان ٹولز کے حوالے سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور ان ٹولز میں جو سمبلز استعمال ہوتے ہیں ان تصاویر کو جو کہ ان ٹولز کے حوالے سے بنائی جاتی ہیں ان کا ذکر کریں گے یہ یاد رہے کہ یہ ٹولز جو ہیں یہ اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ جو ڈیزائنر ہے وہ ایک پکچر کے ذریعے ایک ڈائگرام کے ذریعے جو ڈیویلپر ہے اس تک یہ پہنچا سکے کہ سسٹم اور پروسیسز اور ڈاکیومنٹ فلوز ہے کیا ورنہ پڑھنے کو تو کتاب بھی موجود ہے پڑھنے کو بہت سارے لکھت بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں وقت لگتا ہے اور ڈیزائننگ ڈیولپمنٹ ان سب کاموں کو ہم نے ایک رفتار سے کرنا ہوتا ہے کچھ ٹائم ٹارگیٹس ہوتے ہیں کچھ اور ایشوز ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھ کے ہمیں اس کو ایک طریقے سے کیپسول کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی شارٹ کٹ استعمال کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں وہی پروسیسز جو ایک بیچ آف پیپل نے سمجھ لیا اس کو وہ ڈائگرمیٹکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں بائی یوزنگ دیز ٹولس یہ ٹولس جو ہے ان کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں دو تین چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں جتنی جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ ایک لاجک پہ منحصر ہے اور لاجک جو ہے وہ یہ ہے کہ there has to be a start and there has to be an end وہ چاہے ایک پروسیس کی بات ہو وہ کسی ایکٹیویٹی کی بات ہو وہ کسی دا, کسی فلو آف ڈاکیومنٹ کی بات ہو کسی بھی چیز کی بات ہو تو ایک بگننگ ہوگا اور اس کا ایک لاجیکل اینڈ ہوگا یہ نہیں کہ جی ایک بات کہہ دی اور وہ بات جو ہے وہ کہیں ہوا میں معلق ہے اس کا کوئی لاجیکل اینڈ نہیں ہے لہذا جب یہ ہم پڑھیں یا جب یہ ٹولز استعمال کریں گے تو یہ لاجیکل اپروچ جو ہے اس کو ہمیں ذہن میں ہر وقت رکھنا ہوگا ڈائگرامس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے ڈائگرامس ایک فلو کے حساب سے چلتی ہیں یہ نہیں کہ کچھ آگے جا رہا ہے کچھ پیچھے آ رہا ہے یا مڑ مڑ کے آ رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ ہم اس لیکچر کے دوران جو ہے وہ دیکھیں گے آج جن ٹولس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ان میں flow charts documentation flow diagrams D F Ds اور اینٹی ریلیشن شپ ڈایا ہیں اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنیک جس کو آبجیکٹ اینڈ ڈیزائن کہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے جیسے میں نے کہا کہ ان ٹولز میں کچھ سمبلز استعمال کیے جاتے ہیں وہ سمبلز یا اشارے کہیں اگر ہم لیکن وہ اشارے جو ہیں وہ الفاظ میں نہیں ہوتے وہ ایک پکچر ایک تصویر ہوتی ہے ایک نشان ہوتا ہے جس کو ہم سمبل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے سمبلز ہیں مختلف اسٹینڈرڈز یا اپروچز کے اندر جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں لیکن ہم جن سمبلز کا ذکر کریں گے وہ symbols most commonly used symbols ہیں یہ سمبلز ریپرزینٹ کرتے ہیں فنکشنز فلوز پروسیسز ایکٹیویٹیز وغیرہ کو اور شاید اس سمبل کو سمجھنے میں ان لوگوں کے لیے زیادہ آسانی ہو کہ جنہوں نے پہلے بھی ان کو کہیں ان سے انٹریکٹ کیا ہے اپنی کسی پڑھائی کے دوران لیکن کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے جب ہم ان کو ایکسپلین کریں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کیونکہ ہر تصویر دوسری تصویر سے قدرے مختلف ہمیں سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ سمبلس کس فنکشن کو ڈسکرائب یا ایکٹیویٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یا ڈاکیومنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں سو so دو چیزیں ہوں ایک یہ کہ سمبل کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا کس فنکشن کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے یا اس سمبل کے تھرو کیا میسج کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ میسج یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے کرنا ہے ڈیٹا یا آپ نے اسٹور کیا ہے ڈیٹا یا وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر سکتا ہے کہ جی ایک پروسیس جو ہے وہ یہاں پہ چلے گا وہ پروسیس کیا ہے وہ پھر دیکھنا پڑے گا یا وہاں پہ اس سمبل کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا مختصراً کہ جی وہ سب پروسیس کیا ہے تو آئیے ذرا ان سمبلس کے جو فلو چارٹس کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوتے کیونکہ سب سے پہلا قدم جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اسٹڈی کر لی اور ہم ڈیزائننگ میں کے فیلڈ میں داخل ہوئے تو وہ اسٹڈی جو سسٹمز اور پروسیسز پروسیجرز ہمارے جاری ہیں آرگنائزیشن کے ان سسٹمز پروسیسز اور پروسیجرز کو ہم پکٹورلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈائگرامیٹکلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان دا فلو چارٹ تو یہ سمبلس فلو چارٹس کے لیے استعمال ہوتے ہیں دوسری ٹیکنیکس جو ہیں مثلا ڈی ایف ڈی ہے یا ای آر ڈی ہے اس کے اندر جو سمبل ہے وہ قدرے مختلف ہوتا ہے تو یہ سمبلز جو ہیں سب سے پہلے جن کا ہم ذکر کریں گے یہ فلو چارٹس کے سمبل ہے میں سب سے پہلا سمبل جو ہے وہ ہے ایرو کا ایرو ڈائریکشن انڈیکیٹ کرتا ہے یعنی فلو پروسیجر کا جو ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے ایروز یہی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ اس طرف جا سکتے یا اس طرف آ سکتے عام طور پہ فلو چارٹ کے حوالے سے جو ایرو ہوتا ہے وہ ایرو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پروسیجر کا فلو یا سسٹم کا فلو جو ہے وہ بائیں سے دائیں یا اوپر سے نیچے ہے دائیں سے بائیں نہیں نیچے سے اوپر نہیں اوپر سے نیچے یا دائیں سے بائیں سے دائیں عام طور پہ ایرو جو ہے وہ اس فلو کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے فلو چارٹس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک سمبل ہے جو اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک اوول قسم کی شیپ ہے rectangular oval edges rounded edges کے ساتھ یا راؤنڈیڈ اینڈز کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ٹرمینیٹر ٹرمینیٹر جو ہے وہ استعمال دو کام کے لیے ہوتا ہے ایک کہ کہاں سے پروسیس شروع ہو رہا ہے اور دوسرا یہ کہ کہاں پہ پروسیس ختم ہو رہا ہے اس ٹرمینیٹر کے ساتھ جو ایرو استعمال کیا جائے گا یا لائن استعمال کی جائے گی فلو لائن جس کو ہم کہتے ہیں ایرو کو فلو لائن بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ فلو لائن جو ہے وہ یا ٹرمینر ٹرمینیٹر سے جاری ہوگی یا ٹرمینیٹر پہ ختم ہوگی سو so, اس کی آگے تفصیل جس وقت ہم کسی فلو چارٹ کو دیکھیں گے تو وہاں پہ پھر زیادہ واضح ہو جائے گی لیکن it should start from the terminator اور اینڈ ایٹ دی ٹرمینیٹر کیونکہ دا لفظ ٹرمینیٹر کا مطلب تو یہ ہے کہ ختم ہو جانا یا ختم ختم ہونا تو پروسیس شروع جو ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ہم یہ سمبل کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے اور اختتام کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے تو جو پروسیس شروع جہاں سے ہو رہا ہے جس پوائنٹ سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے تو آگے چلیں گے نا اور جہاں پہ ختم ہوگا جس اسٹیج پہ جا کر کر کے ختم ہوگا وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ ایرو اس اینڈ کے اوپر کو ہی انڈیکیٹ کرے گا یا اسی میں جائے گا بہرحال یہ ٹرمینیٹر کی بات تھی اب ایک اور سمبل دیکھتے یہ سمبل جو ہے جو اب ایک ریکٹینگل ہے یہ پروسیس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا ایکٹیویٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی فائل ڈاکومینٹس کی بنانی ہے یا کہیں پہ یہ ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے سب ٹوٹل یا ٹوٹل جو ہے وہ کرنا ہے اس شیٹ کا یا اس کاغذ کا یا اس ایکٹیویٹی میں اس اسٹیج پہ جا کر آپ نے کوئی ٹوٹل کرنا پروسیس سے بھی ظاہر ہے کہ جی جو فلو لائن بنے گی وہ ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس پروسیس سے یہ ہو سکتا ہے کہ چند ایک فائلیں بنے یہ پاسبلٹی ہے لیکن جو ایرو نکلتا ہے وہ ایرو ایک ہی نکلتا ہے اور ایک ہی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم پروسیس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں لہذا ہم یہ شو کرتے ہیں کہ جی اس پروسیس سے ہم نے اگر آگے جانا ہے جو بھی پروسیس تھا کہ جی فائل کریٹ کر لی ہاں جی فائل کریٹ کرنی ہے تو اس سے آگے جو جو کچھ ہے وہ چاہے ایک فائل کریٹ کیے چاہے چار فائل کریٹ کیے جتنے بھی کیے اس سے ہم آگے جا رہے ہیں سمبل جو ہے وہ ایک پروسیس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یعنی کریشن آف فائل یا میکنگ آف سب ٹوٹل یا ٹوٹل اور اس سے آگے جو ہے کیا ہونا ہے وہ پھر سنگل لائن ہی یا سنگل ایرو ہی یا سنگل فلو لائن جو ہے وہ اس سے آگے لگائی جاتی ایک لائن ظاہر ہے کہ اس پروسیس کے سمبل میں آئے گی اور دوسری لائن جو ہے اس پروسیس کے سمبل سے آگے کا فلو انڈیکیٹ کرے گی اس کے بعد جو چوتھا سمبل ہے وہ ڈسیشن کے حوالے سے ہے آپ نے پروسیس کیا اس پروسیس کے حوالے سے اب آپ کو کوئی ڈسیشن لینا یا کوئی آپشن ایکسرسائز کرنا ہے تو یہ جو آپ سمبل اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ سمبل ڈسیشن میکنگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اب آپشنز جو ہیں وہ یہ نہیں کہ جی دو یس یا نو کی آپشن ہے دونوں آپشنز علیحدہ ہیں کیوں کہ یس اگر جواب دیتے ہیں تو پھر اس سے آگے کچھ ہوگا نو اگر کہتے ہیں تو پھر اس سے آگے کچھ ہوگا تو دونوں علیحدہ ہیں یعنی میوچلی ایکسکلوسو ہیں یہ دونوں آپشن جو ہیں تو اب جو اس سمبل میں سے دو ایروز نکلیں گے یا جو ایروز نکلیں گے یا جو فلو لائن نکلیں گی ظاہر ہے کہ ڈسیشن کسی ایک اور پروسیس یا ایکٹیویٹی سے آپ نے لینا کی وجہ سے لینا ہے تو سنگل لائن فلو لائن جو ہے وہ اس میں داخل ہوگی سمبل کے اندر لیکن اس دس اس سمبل سے مختلف آپشنز اویلیبل ہیں وہ جتنی آپشنز اویلیبل ہیں ایک ہے دو ہے دو ہے تین ہے چار ہے وہ آپشنز جو ہیں وہ پھر اویلیبل کی جائیں گی اور ایروز یا فلو لائنز اس ڈسیشن سمبل سے تینوں طرف جو ہے وہ انڈیکیٹ یہ کریں گے کہ جی آپ نے آپشنس ایکسرسائز کریں سو ایک فلو لائن اینٹر کرتی ہے اس سمبل میں لیکن دو یا تین فلو لائنس جو ہیں ہر پاسبلٹی کے لیے ہر آپشن اویلیبلٹی کے لیے وہ اس سے ایگزٹ کرتی یہ ڈسیشن سمبل کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی نیکسٹ جو سمبل ہے وہ ایک گولا یا گول دائرہ ہے جس کو ہم کنیکٹرز کہتے ہیں اگر تو فلو چارٹ جو ہے وہ بہت انٹرکیٹ بن جائے یا کمپلیکس ہو جائے تو ہم کنیکٹر کا سمبل استعمال کرتے ہیں تاکہ جو فلو لائنز ہیں ان کو ریڈیوس کیا جائے کنیکٹر اس لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ فلو لائنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کراس نہ کر کرتی ہوئی نظر آئے تو وہ جہاں پہ کراسنگ کی بات آتی ہے وہاں پہ آپ کنیکٹر لگا دیتے ہیں اور اس کنیکٹر کے حوالے سے دوسری جگہ پہ جا کے پھر وہاں سے آگے پروسیجر جو ہے بیسکلی آبجیکٹو یہ ہے کہ جی بڑی ایک میش سا نہ بن جائے ایک دوسرے لائنیں ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہوں اور ان کو پڑھنے میں تکلیف محسوس نہ ہو سو so آبجیکٹو اس سمبل کے حوالے سے یہی ہے کہ جی آپ اگر اس قسم کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں کہ جی ہونے ہونے کی ہے یا ہو رہی ہے تو آپ کنیکٹرز استعمال کریں اور ان کنیکٹر سے آگے پھر جو ہے پروسیس یا فلو جو ہے جیسے چلتا ہے اس کو آگے چلائیے اس کو علیحدہ جگہ پہ ڈیفائن کر دیجیے یا دکھا دیجیے اگر فلو چارٹ ہے تو بھائی پورے پروسیس کا فلو چارٹ جو ہے وہ الف سے شروع ہوگا اور یہ تک ختم ہوگا ظاہر ہے کہ نہیں جو لاجیکل اسٹارٹ ہے اور لاجیکل اینڈ ہے اس کاروائی کا اس پروسیس کا اس پروسیجر کا اس مینوفیکچرنگ فنکشن کا جو بھی چیز ہے سیلز فنکشن کا جو بھی وہ شروع ایک جگہ سے ہوگا اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جی ایک ہی کاغذ پہ وہ سارا کچھ نظر آنا چاہیے لیکن ایک ہیوج کاغذ اپنے سامنے رکھ کے اور اس پہ بیٹھ کے ہاں گھروں کے ڈیزائن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بھی جو پلانز ہیں وہ مختلف صفحات پہ ہوتے ہیں کہ جی یہ نیچے کا فلور ہے یہ اوپر کا فلور ہے یہ سامنے کی شکل ہے یہ گھر ایسا لگے گا وہ مختلف پیجز ہیں وہ صرف اس لیے کہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے ورنہ پکچر تو ایک کمپلیٹ ہی ہوتی ہے پکچر پوری ہوتی ہے کنیکٹرز اس لیے لگ رہے ہیں کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی پچھلے صفحے پہ ہم نے اس جگہ سے جو کنیکٹر اس جگہ پہ جو کنیکٹر بنایا تھا اسی کو آگے ہم اس دوسرے صفحے کے اوپر یا تیسرے صفحے کے اوپر یا پانچویں صفحے کے اوپر جو ہے وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں اور یہ پانچواں صفحہ جو ہے یہ پہلے صفحے کے ساتھ اس طریقے سے کنیکٹ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے تو یہ تو ہوئی کنیکٹرز کی بات اس کے بعد کئی پروسیسز جو ہیں وہ پری ڈیفائنڈ ہیں یا ان کو ایک سے زیادہ مرتبہ جو ہے ان کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تو یہ جو آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر آپ کے پاس ایک ریکٹینگل ہے جس میں لیفٹ سائڈ پہ بھی اور رائٹ right سائڈ پہ بھی دو ٹاپ ٹو باٹم لائنز لگی ہوئی ہیں اسٹریٹ لائنز لگی ہوئی ہیں یہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایک پری ڈیفائنڈ پروسیس کو ویئر ٹو اور more steps are repeated in standard sequence they collectively are represented through this symbol یعنی ایک اسٹینڈرڈ پروسیس ہے ایک پری ڈیفائنڈ پروسیس ہے اس پروسیس کو ایک یا ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ چونکہ پری ڈیفائنڈ پروسیس ہے اس لیے آپ یہ سمبل استعمال کرتے سو بیسکلی یہ سمبل ریپرزینٹ کرتا ہے ایک defined process consisting of more than a couple of operation اور اسٹیپس جو کہ اپنے تئیں سیپریٹلی آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں یعنی وہ اسٹیپس جو ہیں یا وہ جو آپریشن ہے یا آپریشن جو ہیں وہ علیحدہ سے ڈیفائن ہونا بھی ضروری لیکن وہ ڈیفائن علیحدہ سے ہوتا تو یہ پری ڈیفائنڈ پروسیس کے لیے سمبل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ ہر پروسیس جو ہے ہمارے بزنس کے اندر کاروبار میں کہیں process will also result in documentation of some sort اب جو سلائڈ آپ دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں اس سلائڈ کے اندر جو ایک ٹاپ پہ سمبل ہے جو سنگل ڈاکیومنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ ڈاکیومنٹ کریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے اگر اس سمبل کو ہم دو مرتبہ یا تین مرتبہ شو کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کی دو یا تین ہارڈ کاپیز جو ہیں وہ اس پروسیس کی وجہ سے کریٹ کی جا رہی ہیں اب ظاہر ہے کہ کمپیوٹرائزڈ نظام کے اندر کمپیوٹرائزڈ نظام کے اندر ہم دو یا تین یا چار کاپیوں کی بات نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ جی ڈاکیومنٹ بننا ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہونی ہے یا کس کس کے پاس جانا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے لیکن جہاں مینوئل سسٹمز ہے مینوئل سسٹمز کے اندر ہم جب ڈاکیومنٹ کا سمبل استعمال کرتے ہیں وہاں پہ اگر ہمیں چار کاپیز کریٹ کرنی ہے تو اس سمبل کو ایک خاص انداز میں تین یا چار یا دو مرتبہ جو ہے وہ ریپیٹ کیا جاتا ہے بیسکلی یہ سمبل ریپرزینٹ کیا کر رہا ہے یہ ریپرزینٹ یہ کر رہا ہے کہ hard copy is being created as a result of the process اب ہم آ گئے اگلے سمبل کے اوپر ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے کنیکٹرز کی بات کی تھی اور کنیکٹرز کی ایکسپلینیشن دیتے ہوئے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جی ایک پروسیس کو ایک جگہ لا کر ختم کرنے کی کر کے اسی پروسیس سے یا اسی جگہ سے ہم دوسرا پروسیس جب شروع کر رہے تو اس کے لیے وہ کنیکٹر استعمال کرتے چاہے وہ اسی صفحے پہ ہو چاہے وہ دوسرے صفحے پہ ہو اب ایک آف پیج کنیکٹر ہے جو کہ دوسرا سمبل ہے اس سلائڈ پہ جو آپ کے سامنے یہ آف پیج کنیکٹر کیا چیز ہے یعنی یہ جو سمبل ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے to connect remote flow chart portion on different pages یعنی وہ پہلے والا کنیکٹر جو تھا وہ پروسیس ٹو پروسیس کو کنیکٹ کر رہا ہے جہاں بھی وہ کہیں پروسیس ریپرزینٹ ہو رہا یہ جو ہے یہ سمبل جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس چیز کو کہ جی یہاں پہ سفے کی لمبائی یا چوڑائی ختم ہو گئی یہی سے ہم اگلے صفحے پہ یا تیسرے صفحے پہ یا پانچویں صفحے پہ یا آٹھویں صفحے پہ اب ہم اس کنیکٹر کے تھرو جو ہے وہ ہم دوبارہ سے تفصیل یا فلو جاری رکھ رہے ہیں اس سمبل سے بھی ایک ہی ایگزٹ ہے اور ایک ہی اینٹری کا ایرو ہے یہ آف پیج کنیکٹر کی بات تھی اب ایک اور سمبل بھی ہے وہ سمبل کہلاتا ہے ان پٹ پٹ آؤٹ آپریشن اور وہ آپ اس وقت سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ سمبل اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آپ ان پٹ ریسیو کر رہے ہوں پروسیس کے اندر یا پروسیس کے لیے یا آؤٹ پٹ جنریٹ کر رہے مثال کے طور پہ ان پٹ یہ ہو سکتی ہے کہ آورز ورکڈ بائی امپلائیز یہ ان پٹ ہے آپ نے فیڈ کرنا ہے اور آؤٹ پٹ اس کی یہ ہو سکتی ہے کمپیوٹر کے حوالے سے کہ ریکارڈ نمبر آف ورکڈ ایک ہفتے کے اندر ایک مہینے کے اندر ایک دن میں تو یہ ان پٹ یا آؤٹ پٹ آپریشن کو سمبل ریپرزینٹ کرتا اس میں بھی سنگل فلو لائن جو ہے وہ انٹر کرتی ہے اور سنگل ہی فلو لائن جو ہے لائن جو ہے وہ اس سے ایگزٹ کرتی ہے یہ تھے تمام سمبلز جو صرف فلو چارٹس کے اندر استعمال ہوتے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ فلو چارٹس کے حوالے سے یا کسی بھی ڈائگرامیٹک پریزنٹیشن کے حوالے سے بیسس ہے لاجیکل اسٹارٹ اور لاجیکل اینڈ اور یہ جو ہے بات یہ ایک بیسٹ پریکٹس کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے گڈ پریکٹس میں شمار ہوتا ہے بہتر یہ ہے بہت دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ شاید جب اسکول کے اندر ایک زمانے میں مضمون لکھنے کو کہا جاتا تھا یا لکھنا لکھنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا تو کہا جاتا تھا کہ جو ٹاپک ملا ہے اس کے بارے میں پہلے تو آپ پوائنٹس لکھ لیجئے ایک دو تین چار پانچ چھ کر کے کہ آپ اس مضمون کے اندر کہنا کیا چاہتے ہیں یعنی پلان بنا لیجئے اور پھر اس پلان کو آپ ایک ترتیب دیجئے کہ کس آرڈر میں آپ وہ چیز کہنا چاہتے ہیں وہی بات جو ہے وہ فلو چارٹ کے حوالے سے بھی کہی جا سکتی ہے کہ all necessary steps that are part of process a process of process should be listed out in logical order this is also a good practice needs to say the flow chart should be clear neat and easy to follow they should not be any room for ambiguity in understanding the flow chart ایک نہایت آسان فہم انداز میں فلو چارٹ کو بنانا چاہیے تاکہ اس سے کوئی یہ چیز مختلف شبہات نہ پیدا ہو جائے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں اس کی سمجھ میں پرابلم نہ آئے وہ اس طریقے سے لے آؤٹ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جی ایک عجیب و غریب قسم کا جال بنا دیا جائے جہاں پہ لائنیں لیفٹ بھی جا رہی ہے رائٹ بھی جا رہی ہے ایک دوسرے کو کراس بھی کر رہی ہے وہ سمجھنے میں جو ہے وہ بہت دقت پیش آ سکتی ہے تو سمپل رکھیے جتنا نیٹلی اس کو بنایا جا سکتا ہے لے آؤٹ کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے کیجیے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس کو لاجک پہ اس کا انحصار ہونا چاہیے اس کو لاجکلی شروع ہونا چاہیے اور لاجکلی اس کو اینڈ ہونا چاہیے اور پھر آپ نے جب وہ ڈائگرام بنا لیا فلو چارٹ بنا لیا تو یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بنایا گیا اس کی ویلڈیٹی جو ہے وہ چیک کی جائے کہ صاحب یہ فلو چارٹ کیا واقعی تمام اس پروسیس کے حوالے سے اس پروسیجر کے حوالے سے اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے ایک لاجیکل سے آغاز اس کا ہو رہا ہے اور ایک لاجیکل اینڈ پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے اور اس کے درمیان جو کچھ دکھایا گیا ہے کیا وہ اسی آرڈر میں یا اسی طریقے سے پروسیسز بھی ہوتے ہیں ڈسیشنز بھی ہوتے ہیں اور فلو جو دکھایا جا رہا ہے کیا وہ صحیح بنایا گیا ہے یا نہیں اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ جی یہ بالکل ویلڈ ہے اور صحیح ڈپکشن ہے پروسیسز کی کی کی کی پروسیجرز ڈسیشن میکنگ اس فنکشن پورے کی پھر وہ فلو چارٹ اس قابل ہے کہ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں آگے جو ہم نے ڈیزائننگ کے اندر کام کرنا ہے یا ڈیولپمنٹ میں جو کام کرنا ہے تو یہ ساری گفتگو سمبلز گڈ پریکٹسز وغیرہ کی ہم نے کی اب آئیے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ایک فلو چارٹ جو ہے وہ what does it look like and the symbols that we had talked about how they are used اب یہ ایک فلو چارٹ ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک بڈنگ پروسیس کو یعنی ٹینڈرز ٹینڈرنگ پروسیس کو یہ جو ہے یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے شروع کر رہے ہیں ہم ایک سب سے پہلا جو سمبل آپ نے لگایا ہے وہ سمبل جس پہ اسٹارٹ لکھا ہوا ہے وہاں سے اس پروسیس کا آغاز ہو رہا ہے یہ اسٹارٹ یا اینڈ کا پروسیس جو ہے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ٹرمینیٹر کے سمبل سے اور یہ جو سمبل یہاں پہ ہے یہ ٹرمینیٹر کا سمبل ہے اس سے ایک فلو لائن نکل رہی ہے اور وہ فلو لائن جو ہے وہ کہہ رہی ہے ڈپکٹ ایک دوسرے سمبل میں ہے ایک دوسرے سمبل میں جا رہی ہے جو سمبل پروسیس ڈپکٹ کر رہا ہے اور جس پروسیس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ایشو پری کوالیفکیشن ڈاکومینٹس پر آگے چلتا ہے پروسیس اور ایک ڈاکومینٹ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ پر گیا ہارڈ کاپی جس کی بنائی گئی وہ ہے پری کوالیفکیشن ڈاکومینٹ اس ڈاکومینٹ سے ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں پھر ایک ان پٹ یا آؤٹ پٹ جنریشن کا سمبل نظر آ رہا ہے کہ جی ہم نے جو ٹینڈرز ہیں ان سے پری کوالیفیکیشن انفارمیشن منگانی اب وہ آپ منگا رہے ہیں وہ پری کوالیفکیشن انفارمیشن آپ کے پاس آئی تو اس سے آگے چلے آپ اب پروسیس ایک دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے پری ڈیفائنڈ پروسیس ہے اور وہ پروسیس جو ہے وہ پری کوالیفیکیشن کا پروسیس ہے جو بھی کرائیٹیریاز آپ نے ڈیفائن کیے تھے ان کے حساب سے آپ نے لوگوں کو پری کوالیفائی کیا اور جن کو پری کوالیفائی کر لیا ان کے لیے پھر آگے فلو لائن ہے کہ جی اب ان کو یہ سوال ہے کہ جی وہ تمام ٹینڈرس اس کرائیٹیریا پہ اس پروسیس میں کوالیفائی کیے یا نہیں کیے جنہوں نے اپنی پری کوالیفکیشن انفارمیشن بھیجی تھی سوال کا جواب ہا یا نہیں میں ہی ہو سکتا ہے سو یہ ڈسیشن کا سمبل یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے اور دو ایرو لائنس جو ہیں اس ڈسیشن کے سمبل سے نکل رہی ہیں ایک پہ لکھا ہے نو یعنی کوالیفائی نہیں کیا اور دوسرے پہ لکھا ہے یس تو پہلے ہم نو کو ریڈ کر لیتے ہیں نو جو جب آپشن ہوئی یا ڈسیشن ہوا تو ہمارے پاس پھر ایک پروسیس آیا کہ جی جو کوالیفائی نہیں کر سکا اس کو آپ انفارم کر دیں کہ آپ کوالیفائی نہیں کر سکے اور وہ ایک لاجیکل اینڈ پہ ٹرمینیٹر پہ ایکٹیویٹی نو کے حوالے سے ختم ہو گئی اور وہاں پہ وہ ٹرمینیٹر لگا جس ٹینڈر کے حوالے سے انفارمیشن یا جواب جو ہے وہ یس yes میں تھا اب اس کے لیے آگے کیا کیا جائے گا اس کے لیے پھر ایک پروسیس ہے کہ issue request for proposal documents to bidders یعنی جس پہ وہ آپ کو اپنا ٹینڈر بھر کے دے گا وہ کاغذات اس کو کوالیفائڈ بڈرس کو کوالیفائڈ ٹینڈرز کو جاری کیے جائیں اور یہ کام کر لینے کے بعد آپ نے ایک آف پیج کنیکٹر لگایا کیونکہ صفحے کی لمبائی جو ہے وہ ختم ہو گئی لہذا ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں اور نیکسٹ پیج کا آغاز جو ہے وہ آف پیج کنیکٹر سے ہو رہا ہے جو ہم نے پچھلے صفحے پہ بھی لگایا تھا اور اب نئے صفحے پہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ٹرمینیٹر سے نہیں آغاز ہو رہا بلکہ آف پیج کنیکٹر سے آغاز اس پارٹ آف دی پروسیس کا ہو رہا ہے ہم اس ہاف آف دا پروسیس کا پچھلے پروسیس کے اندر یا پچھلے جو فلو چارٹ تھا جو ابھی دیکھ رہے تھے ہم اس فلو چارٹ میں ہم نے کہا کہ جی جو لوگ کوالیفائی کر گئے جو ٹینڈرز کوالیفائی کر گئے ان کو آپ آر ایف پی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جاری کیجیے اب ہم دوسرے سفے پہ آ گئے دوسرے سفے کا آغاز ہم نے آف پیج کنیکٹر سے کیا آف پیج کنیکٹر شروع کر رہا ہے کہ جی آر ایف پی ڈاکومینٹ جو ہے وہ جاری ہوا وہ جاری ہوا تو پھر اس کی واپسی بھی ہوگی ہمیں واپس بھی آئے گا ریسیو آر ایف پی یعنی ریکویسٹ فار پرپوزل یا پرپوزل جو ہے بھری ہوئی ٹینڈر ڈاکومینٹ جو ہے وہ ہمارے پاس واپس آ گیا یہ ان پٹ ہے آف دی پروسیس یا آپ کہہ سکتے کہ پچھلے جو ڈاکیومینٹس تھے ڈاکومینٹ سے ظاہر ہے کہ جی آپ کو واپس اب جواب بھرا ہوا ہے اس وقت واپس آئے ٹریڈر سے تو وہ انپٹ ہے آپ کے پروسیسز کی ان پٹ اس لیے یہ سمبل جو ہے ان پٹ یا آؤٹ پٹ کے حوالے سے جنریشن کے حوالے سے یہ یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے اس سے آگے لائن چلی پروسیس چلا فلو لائن ہے وہ انڈیکیٹ پھر ایک پروسیس کو کر رہی ہے جس پروسیس میں کیا ہو رہا ہے کہ جی آپ وہ جو آئے ہیں ان کو آپ ایویلویٹ کر رہے ہیں on the base of one technical and two financial یہ بھی ایک پروسیس پروسیس پروسیس کا ہے اس سے ہم آگے چل رہے ہیں تو پھر ایک ڈسیشن ہے کہ آر دی کرائٹیریاز میٹ ٹھیک ہے اگر تو وہ ٹیکنیکل کرائٹیریا جو آپ کے تھے وہ اگر میٹ ہو گئے اگر فائنینشیل کرائٹیریا میٹ ہو گئے ٹھیک ہے جو نہیں کر سکے ان کو آپ کہتے ہیں کہ جی thank you very much for submitting the tender آپ کا ٹینڈر جو ہے وہ قابل قبول نہیں جس کا ٹینڈر یا جن کا ٹینڈر جو ہے وہ قبول کیا ان سے آگے گفتگو جاری ہوتی ہے اور ان کو کانٹریکٹ اوارڈ کیا جاتا ہے اور یہ پھر ایک پروسیس ہے اور ایک فلو لائن جو ہے وہ اس ڈسیشن سے کہ کیا کرائٹیریا میٹ کیا ان نے ٹیکنیکل اور فائنینشیل جو آپ نے لے ڈاؤن کیا ہوا ہے اس کو کو جس نے نے کر کر لیا اس آپ کانٹریکٹ کانٹریکٹ اوارڈ دیا اور اوارڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کا پروسیس جو ہے اینڈ کر گیا سو کام کہاں سے شروع ہوا فلو شروع ہوئی from preparation of pre qualification documents request for اور ختم ہوئی اوارڈ آف کانٹریکٹ پہ پورا پروسیس جو ہے وہ آپ نے ان کے تھرو اور ان فلو لائنز کے تھرو جو ان سمبلس کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے آپ نے وہ پورا پروسیس ایکسپلین کر دیا اب یہی پروسیس جو ہے اگر میں بیٹھ جاؤں لکھنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وقت اور صفحات بہت زیادہ لہذا فلو چارٹنگ کا اب ایڈوانٹیج ایک تو سیدھا سیدھا سامنے ہمارے یہ آیا کہ it is a better way of communicating the logic of a system to all concern flow charts are more focused on decision making and activities relating that in set of relevant process یعنی فلو چارٹس کے اندر اہمیت جس چیز کی ہے وہ ہے ڈسیشن میکنگ اور وہ تمام پروسیسز یا ایکٹیویٹیز جو کہ اس سے تعلق رکھتی اور ان کو ایک بہتر انداز میں آپ کسی کو کمیونیکیٹ کر سکتے بتا سکتے proper documentation program flow charts serve as a good program which which is needed various purposes آپ نے اپنے فلوز کو ڈاکیومینٹ اپنے پروسیسز کو ڈاکیومینٹ کرنا ہے یہ فلو چارٹ پکٹوریلی ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ آپ کا فلو کیا ہے آپ کے پروسیسز کیا ہے اور ڈاکومینٹیشن چاہے آپ نے کسی کو سمجھانے کے لیے خود سمجھنے کے لیے دکھانے کے لیے ریکارڈ برف کے لیے آپ کے پاس یہ ہونا ہے تو یہ پراپر ڈاکیومنٹیشن کا بھی ایک بہتر طریقہ efficient coding flow charts act as a guide اور blueprint during system analysis and program development phase which involves coding of various activities functions field processes etcetera یہ بڑے اچھے ایک لاجیکل سمپل انداز کے اندر تمام چیز سمجھ آ جاتی ہے اور ہر چیز کی امپورٹنس بھی اسی طریقے سے ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ ایکٹیویٹیز کو ڈیفائن کرنے میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے اندر ڈیولپمنٹ کے اندر ڈیفائن کرنے میں یہ پھر مدد دیتی ہے اور وہ تمام ایریاز جو کہ کور ہونے چاہیے ایک کوڈ کے اندر کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا کہ جی کمپیوٹر کے اندر کوڈ چاہے وہ الفا نیومیرک ہو یا نیومیرک ہو اس کوڈ کے حوالے سے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ریکارڈ یا پروسیسز جو ہے وہ آگے چلائے جاتے ہیں تو ایفیشینٹ کوڈنگ جو ہے وہ تبھی ریزلٹ کرے گی اگر اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پروسیسز وغیرہ کو جو ہے وہ آپ نے ڈیفائن کیا پھر it helps flow charts help اور اسسٹ ان ڈی باگنگ یعنی کریکشن آف ایررس جو کہ پروگرامنگ کے دوران ڈیولپمنٹ کے دوران ہو سکتے ہیں not only in correcting but also locating the precise place where the error may be taking place in the process تو یہ چند ایک معاملات یہ چند ایک ایڈوانٹیجز ہیں فلو چارٹس کے اب فلو چارٹس کے بارے میں گفتگو تو کافی ہو گئی اب آگے چلتے ہیں اب ڈیٹا فلو ڈایاگرامس دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے ان فلو چارٹ سے مختلف ڈیٹا فلو ڈایاگرام کا ڈیفینیشن جو کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ it is a graphical representation of the flow of data through an information system graphical representation of the flow of data through an information system سوال یہ پیدا ہوا کہ جی ڈیٹا فلو ڈائگریم اور فلو چارٹ کے اندر کیا فرق ہوا یا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے ابھی ہم نے کہا کہ فلو چارٹس کے حوالے سے جو میجر چیز ہے وہ ہے ڈسیشن میکنگ اور وہ ہے ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں فلو آف ڈیٹا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی ان تمام چیزوں کے اندر یا تمام حوالوں سے ڈیٹا فلو کیسے کرے گا تو آئیے اس چیز کو فردر ایگزامن کریں سب سے پہلے تو ڈیٹا فلو ڈایاگرام کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جی it acts as a link between اور a bridge between users and system developers جنہوں نے سسٹم ڈیولپ کیا انہوں نے اس کو اسٹڈی اور ڈیزائن کرنے کے بعد سمجھ کے اس کو کیا ڈیزائن کیا اس ڈیزائن کی بیسس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ سسٹم کی ہوئی اور وہ جو سسٹم ڈیولپ کیا گیا وہ سمجھنے کے لیے جو یوزر ہے وہ اس چیز کی طرف یا اس ڈائگرام کی طرف دیکھ سکتا ہے کہ جی وہ سسٹم کیا بنایا گیا data flow diagrams are a graphical like flow charts they to eliminate thousand of words they hierarchical showing systems at any level of detail یعنی ایک ہائرکی بنتی ہے ان کی اور مختلف ہائرکی ہائرکل لیول جو ہے ان کی ڈیٹیل بھی دکھا سکتا تو یہ ڈائگرامس جو ہیں یہ بنائے جاتے ہیں تاکہ جو ڈیولپر ان کو دیکھ کے پروگرام ڈیولپ کر رہا ہے اور بعد میں جو اس ڈیولپڈ پروگرام کا یوزر ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور ریویو میں آسانی پیدا ہو جائے آبجیکٹوس ان ڈیٹا فلو ڈائگریمس کے ہیں کہ جی ظاہر ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ سسٹم آپریٹ کرنے کی بہتر کر دیتا ہے diagrammatic D F Ds help developers to better understand the system which helps in avoiding delays in proper designing development of projects document flow کس طریقے سے ہو رہا ہے ڈاکیومینٹس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جانا ہے پروگرام کے اندر جو جو پروگرامس ہیں وہ وہ اگر تمام چیز ہے اس اچھے طریقے سے diagrammatic flow D F D کے اندر جو ہے وہ نظر آ جائے تو اس میں پھر مدد ملتی ہے ڈیویلپر کو ڈیولپمنٹ کے اندر اپنے پروگرام کو ڈیولپ کرنے میں اور اس کو اسموتھلی چلانے کے اندر تو یہ آبجیکٹو جو ہیں یہ جنرل آبجیکٹو ہیں اب ڈی ایف ڈیز کے حوالے سے بھی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بہت سارے سمبلس ہیں یہ سمبلس مختلف ہیں یا ان کا استعمال جو ہے وہ مختلف ہے as compare to the flow charts تو آئیے اب دیکھیں کہ جی ڈی ایف ڈیز میں جو سمبلز استعمال ہو رہے ہیں وہ کیا سب سے پہلے تو یہ ایک آپ کو سا نظر آ گیا کہ جی یہ اسکوئر ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے sources of data received by the system اور destination of the data produced by the system اس سمبل کو کہتے ہیں اینٹی اب اینٹی کسٹمر بھی ہو سکتا ہے سپلائر بھی ہو سکتا ہے پرچیز ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کے حوالے سے آپ نے ڈیٹا کو ریسیو کرنا ہے یا پروسیس کرنا ہے اس پروگرام کے اندر یا اس پروسیسڈ ڈیٹا کو آپ نے کسی جگہ تک پہنچانا ہے کسی کے پاس پہنچانا ہے تو یہ وہ جو جس کے پاس پہنچنا ہے یا جہاں سے ریسیو ہونا ہے وہ دونوں جگہ جو ہیں وہ اینٹی کہلاتے وہ کسی فنکشن کا حصہ ہے کسی ایکٹیویٹی کا حصہ ہے کسی پروسیس کا حصہ ہے یا ڈیٹا جن سے ریسیو ہو رہا ہے یا جن کو آؤٹ پٹ دیا جا رہا ہے وہ اینٹی ہوتا ہے اسی سلائیڈ پہ ہم ایک اور اس خالی اسکوئر کے ساتھ ایک اور اسکوئر دیکھ رہے ہیں جس کے لیفٹ ہینڈ کارنر میں لکیر ڈالی اگر تو یہی اینٹی یا وہ اینٹی جس کو ہم نے پہلے ریپرزینٹ کیا ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے ڈی ایف ٹی میں تو یہ سمبل پھر ریپیٹیشن کے وقت وہ سمبل استعمال ہوتا ہے یہ کیوں قدرے مختلف ہے سمبل یہ اس لیے ہے کہ پڑھنے والے کو یہ آپ انفارم کر رہے ہیں کہ جناب یہ اینٹی جو ہے پہلے بھی کہیں اس کا ذکر جو ہے وہ آ چکا ہے اس لیے آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ اینٹی جو ہے یہ پہلی دفعہ زیر بحث آ رہی ہے یا اس پہ کام ہو رہا نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں یہ سلائڈ ریپرزینٹ کرتی ہے پروسیس کو پروسیس سے مراد ریپرزینٹنگ این دا ٹرانسفارم اور manipulate the data reorder converts data example آپ کے سامنے ہیں دو ایک مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں ایک میں کہ جی کیلکولیٹ گروس سیلری اور دوسری کے اندر کیلکولیٹ ٹیکس ڈیڈکشن تو یہ پروسیسز ہیں دو مختلف پروسیس ہیں دونوں اس سمبل کے ذریعے ریپرزینٹ کیے جاتے اس کے بعد ڈیٹا فلو وہی arrow represents movement of data data storage کے حوالے سے اب آپ سمبل جو دوسرا دیکھ رہے ہیں یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جی آپ پرمانٹلی یا ٹیمپرلی جو ہے وہ ڈیٹا کو اسٹور کر رہے ہیں کسی جگہ پہ اور اس کا ایگزامپل بھی آپ کے سامنے اگر یہی ڈیٹا اسٹوریج جو ہے یہ دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے تو جیسے پہلے ہم نے پروسیس کے حوالے سے لیفٹ ہینڈ کارنر میں لکیر لگائی تھی اس سمبل کے اندر اس سمبل کے اندر بھی ہم لیفٹ ہینڈ کارنر میں نہ صرف ایک لکیر لگ... ہم لکیر لگا دیتے ہیں اور وہ وہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جی یہ اسٹوریج جو تھی اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اب دوبارہ اس کا ذکر پروسیس کے اندر کیا جا رہا ڈی ایف ڈیز کے لیے چند ایک رولس ہے یہ رولس کہتے ہیں کہ جی بلیک ہولز نہیں ہونے چاہیے گرے ہولز نہیں ہونے چاہیے میریکلز نہیں ہونے چاہیے چیزوں کو ان لیبلڈ نہیں ہونا چاہیے اور D F D should not include data flow that are associated with the process اب یہ سب کچھ کیا ہے یعنی یہ بلیک ہولز کیا ہیں یہ گرے ہولز کیا ہے اور یہ میریکلز کیا ہے ان تمام چیزوں کا ذکر جو ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ڈی ایف ڈیز کیا ہے کیسے ان کو کیا شکل بنتی ہے ان کی اور ان کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے مختصرا لیکچر ختم کرنے سے پہلے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ چاہے وہ فلو چارٹس ہیں وہ بھی سمجھ ایک پروسیس کو سمجھنے کے لیے یا پروسیسز اور ایکٹیویٹیز جو ایک آرگنائزیشن کے اندر ہے ان کو بہتر سمجھنے کے لیے اور ڈیٹا فلو ڈائگرامز جو فلو آف ڈیٹا ہے ان پروسیسز کے اندر اس کو بہتر سمجھنے کے لیے ایک گرافیکل ریپرزینٹیشن ہے اس سے سمپل ہو جاتا ہے معاملہ سمجھنا آسانی پیدا ہوتی ہے ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ جب کوئی بھی چیز دیکھی جاتی ہے تو یہی بہت مشکل لگتی ہے لیکن اگر ہم نے جو اگزامپل آپ کو آج دیے ان کو آپ دیکھیں تو آپ اور اس پہ غور کریں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جی جس طریقے سے وہ چھ یا سات اسٹیپس کے اندر یا آٹھ اسٹیپس کے اندر یا جس طریقے سے وہ سمجھایا گیا ہے وہ پورا بڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی بہت پیدا ہو گئی اور لاجکلی کیونکہ اس کو سیٹ آؤٹ کیا گیا ہے logical reasoning logical method of operation is part of human اور should be part of human nature thank you اور خدا حافظ